وہ عالم اسلام حضرت مولانا قاری محمد حنی صاحب دعوت برکات لال تشریف لاتے ہیں سارے حضرات اخلاص اور محبت کے ساتھ جتنی جس کو زیادہ محبت ہے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا ہی بلند آواز سے درود پاک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 کما بار تالا ابراہی مبالا علی براہی مہین کا امید مجید محترم بزرگوں عزیز دوستو آپ کے شہر اکاڑا میں بہت دفعہ حاضری کا اتفاق ہوا ٹیسٹوں کے ذریعے بھی آپ حضرات نے بہت دفعہ سنا اس وقت میرا کچھ حال طبیعت کا ایسا ہی ہے ہر شخص اپنے اعمال سے اپنے حالات سے اور اپنے مزاج سے واقف ہے اکاڑے والوں میری حالت اب یہ ہے کہ دنیا دور ہوتی جا رہی اور قبر بالکل قریب آ رہی ہے نہ معلوم پرور دگار عالم کی طرف سے کس وقت بلاوا آ جائے گا صبح ہوگی یا شام ہوگی ڈر ہے اس بات کا کہ ایسا نہ ہو اس وقت کلمے کے بجائے کوئی اور مصیبت منہ سے نہ نکلے حالات بتا رہے ہیں کہ آج ہزاروں نہیں لاکھوں آدمی مر رہا ہے مگر مرتے وقت منہ سے کلمہ نہیں نکلتا تلاوت کرتے کرتے موت نہیں آ رہی درود پاک پڑھتے ہوئے موت نہیں آ رہی اکثر و بیشتر لوگوں کی جو موت آ رہی ہے کنجریوں کے گانے گاتے ہوئے موت آ رہی ہے یا سنتے ہوئے موت آ رہی ہے ایسے وقت میں ایسا کام دنیا چھوٹ رہی ہے قبر آ رہی ہے موت کا جھٹکا لگنے کو ہے اور ہمیں کرنے کی توفیق نہیں شہر اکاڑے میں اگر کوئی بندہ مر جائے اور لوگ صبح کو یہ سنیں کہ پانی مانگتا رہا پانی نہیں دیا سب لوگ کہیں گے بڑے ظالم ہیں بڑے ظالم قسم کے لوگ ہیں کہ فلاں بندہ مر گیا پیاسا مر گیا پانی نہ دیا اور اگر یہ سن لیں کہ فلاں آدمی فوت ہو گیا اس کو ننگا قبر میں دفن کر دیا کفن نہ دیا لوگ کہیں گے بڑا ظلم کیا بڑا قہر کیا کپڑا تو ڈالنا تھا وہ کپڑے کے بغیر جو چلا گیا تو ظلم ہو گیا پانی کے بغیر چلا گیا تو قہر ہو گیا کبھی کسی نے یہ بھی افسوس کیا کہ ہزاروں میں لاکھوں آدمی بغیر کلبے کے مر رہا ہے ماں مر رہی ہے پتا کلمہ نصیب نہیں ہوا باپ کو کلمہ نصیب نہیں بیگم کو کلمہ نصیب نہیں بہن کو کلمہ نصیب نہیں جب ابتدائی طور پر ہماری حالت دنیا سے جاتے وقت یہ ہے پھر وہاں کیا بنے گا اسی لیے پروردگار عالم نے اعلان کر دیا اور دنیا داروں میری زمین پہ فساد نہ مچاؤ میری زمین پہ عداوت نہ پھیلاؤ میری زمین پہ بدماشی نہ پھیلاؤ میری زمین کو گندا نہ کرو زنا کر کر کے بدکاری کر کر کے حرام خوری کر کر کے میری زمین کو کلیپ نہ کرو ایسا نہ ہو تم اپنے آپ کو تیار نہ کر سکو اور وہ وقت آ جائے جب تمہیں پڑھانے والا کوئی نہ ہو وکم اہلک نہ قبل کب لو پھر افراد کی بات نہیں خاندان قبیلوں کی بات نہیں پھر قبضیلوں تحصیلوں کی بات نہیں جب میں اپنی پیلی پہ آ جاؤں گا ملکوں کی نام و نشان مٹا دیا کرتا ہوں ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کا لشکر ہے اور میرے غلاموں ان کو بستیوں سے دوڑ کے گزرو جلدی جلدی نکلو اور یاد رکھنا ان کا پانی نہ پینا تمہیں کتنی پیاس لگی ہو کتنی شدت کی گرمی ہو ان کنؤں کا پانی نہ پینا صحابہ اکرام میں سے کسی نے عرض کر دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پانی پلیت ہے فرما فرمایا نہیں اس پانی میں زہر ملا ہوا فرمایا نہیں پھر کیوں نہ پیے فرمایا لوگوں ان کو کا پانی پینے والوں کا بیڑا غرق ہو گیا ان بستیوں والوں پہ عذاب آیا وہ اما تم و ام کلوین سر سرین آتی الیہ و سمنی تو پورا ہفتہ اتنی تیز ہوا چلی پچک پچک کے لوگوں کو زمین پہ مارا کسی قوم پہ پتھر برسے آواز آتی ہے بما کتب کم مرسل کہاں جا رہے ہو قالوا إلا أرسلنا إلى قوم مجرمين قوم کی طرف چلے مجرم ہو گئی بدماش بن گئی کیا کرو گے لین سال ہندارتم نیم مس متن اندر کل مسری فرشتے کہتے ہیں لوت علیہ السلام کی قوم بدکار بن گئی بدماش بن گئی عورتوں کو چھوڑ کر لڑکوں کے ساتھ بدکاری کرنے لگ گئے اللہ نے ہمیں بھیجا اس قوم کے لیے زمین کا ٹکڑا کاٹ کر آسمان کی طرف لے جائیں گے اوپر سے پتھروں کی بارش ہوگی نوک دار پتھر برسیں گے پتھروں پہ نام لکھے ہوئے آئیں گے یہ فلانے گنڈے کو لگے یہ فلانے بدماش کو لگے لنرسل علیہم اجارتا اجارتم ان تین مسن ہندی کا لمسی آج بھی وہ خدا پوری طاقت کے ساتھ موجود ہے لوت علیہ السلام کی قوم والا کام کرے گا جو ان پہ عذاب آیا آج بھی عذاب آ سکتا ہے جو حود علیہ السلام کی قوم والا کام کرے گا کم چولے گا کم ناپے گا جو ان پہ عذاب آئے وہ آج بھی عذاب رہے ہیں کوئی نہیں سوچتا چھوٹا بڑا امیر غریب کہ یہ ہو کیا رہا ہے توبہ کرنے کے لیے تیار کوئی نہیں اللہ سے معافی مانگنے کے لیے تیار کوئی نہیں اسی ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اولا لوگوں قیامت کا قرب ہوگا میری امت اتنی بگڑے گی اتنی برباد ہوگی صبح تو آدمی اچھا بھلا مومن ہوگا شام کو موت آئی جنازہ کافر کا اٹھ رہا ہوگا اب تو واقعات کھلا آنے لگے ضلع مظفر گڑھ شہر رنگ پور کے علاقے میں ایک آدمی مرا بیٹے خود بتاتے ہیں ابھی زندہ ہے ہمارے باپ کی جب موت آئی تو تین منٹ پہلے منہ سے الٹی آئی تو منہ سے پخانا ہے یہ ہماری موت آ رہی ہے ہمارے علاقے میں پچھلی گرمیوں میں ایک آدمی مرا اس کو دفن کرنے لگے لاکھوں نہیں کروڑوں کی تعداد میں اتنا مکوڑا قبر میں جمع ہو گیا دوا تک چھڑکی سب انتظام کیا ایک مکوڑا باہر نہ گیا وہ سوچ ساری الگ رہی موت سے بچنے کی سوچ تو آج کل کیا کبھی بھی نہ تھی کوئی کامیاب ہو ہی نہیں سکا کسی کی جرت نہیں ہو سکی ہر چیز کے بارے میں سوچتے ہیں مکان کے بارے میں دکان کے بارے میں کاروبار کے بارے میں ہار جیت الیکشنوں کے بارے الیکشن کے بارے میں ہر آدمی کہتا میں ایک ووٹ سے ہار سکتا ہوں ایک ووٹ کم ہو گیا تو ہار جاؤں گا اور یہ کبھی نہیں کہتا کہ ایک نیکی کم ہو گئی تو مارا جاؤں گا یقینا نہیں جمہوریت پہ یقین ہے خدا کے قرآن پہ یقین کوئی نہیں امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ نے نرشاد فرمایا لوگوں یہ اللہ کا قرآن ہے یہ وفادار ہے اس کے ساتھ وفاداری تم بھی کرنا میں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اس کو مضبوطی سے تھامے رکھنا قبر میں آنے میں دیر لگ سکتی ہے جنت کے آنکھوں دروازے کھلوانے میں دیر کوئی نہیں ہمارے یہاں تو مرتے وقت خواہشیں تمنائیں آرزویں کچھ اور ہوتی ہیں مدینہ پاک ہے اللہ سب کو زیارت نصیب فرمائے اور دعا کرو اللہ ہم سب کو مدینے کی موت عطا فرمائے آج کل سیزن ہے حج پہ لوگ جا رہے ہیں تشریف لے جا رہے ہیں اللہ سب کا حج قبول فرمائے اور ایک تجربہ تم بھی کر کے دیکھنا ماسی چاچی مامی تایا نانا سسر پھوپھا جب جو جا رہے ہو نا اور بالکل گھر سے جب نکلنے وقت دعا کرتے ہو تم پاس کھڑے ہو کر کے یہ دعا مانگنا یا اللہ ہماری باسی مدینے میں مر جائے ہماری بوا مدینے سے واپس نہ آئے بالکل نہیں آمین کہہ لیں گی جتی نکال کر تیرے سر میں ماریں گے اور ویسے دیکھو نا جب بھی گزرو گے مدینہ مدینہ مدینہ یوں معلوم ہوتا ہے کہ اندر ہی مدینہ بڑھ گیا اور جب حج کی تیاری ہوگی جس سے ملیں گے اسلام علیکم چودھری صاحب آئے اسلام گئے نہیں آپ جا رہا ہوں دعا کرنا اللہ اللہ کر یہ واپس لے آئے بم برس رہے ہیں وہاں ایٹم بم چل رہے ہیں وہاں محبت کا معیار دیکھو وہ تو ایک ہی جوان تھا جو ہر وقت دعا کرتا تھا اللہ سپنا شہادت فی سبیلک اللہ مر شہادت فی سبیلک مولا بستر کی موت سے پناہ مانگتا ہوں گھر کی موت سے پناہ مانگتا ہوں میری تمنا ہے میری حسرت ہے میری آرزو ہے مجھے تو ایسی موت عطا فرما در تیرا ہو سر میرا ہو تیرے نام پہ میرے ٹکڑے کر دیے جائیں میری بوٹیاں اڑا دی جائیں جواب آیا میرے محبوب کے محبوب اگر تجھے کسی اور جگہ موت دوں گا کفن دفن کی جگہ دوں گا تجھے معلوم ہے میرے یار نے جھولیاں پھیلا پھیلا کر رو رو کے تجھے مانگا تھا دکانے والو میں نے کہہ دیا تم نے سن لیا مگر یہ اندازہ نہیں ہے نہ تم جھولی کو جانو نہ دینے والے کے خزانے کو جانو جھولی کس کی ہے اور دینے والا کون ہے اور آنے والا کون ہے جولی مصطفیٰ کی ہو خزانہ خدا کا ہو اور آنے والا فاروق آدم ہو سبحان اللہ سبحان اللہ معمولی شہ کون مانگتا ہے اور یوں فرما کے مانگا مولا خطاب کے بیٹے کو اسلام کی دولت عطا فرما دے تیرے اسلام کی شان بڑھ جائے گی تیرے اسلام میں جان پڑ جائے گی ہم مسلمان ہیں فاروق اعظم اسلام کی جان ہے اسلام کی شان ہے اسلام کی حیبت ہے اسلام کی عظمت ہے اسلام والوں کا جرنیل ہے کالی کملی والے کی مانگی ہوئی بھیک کا جواب ہے فرمایا میرے فاروق میرے محبوب کے محبوب غم نہ کر ہم تو تجھے ایسی شہادت دیں گے کسی کی شہادت کی گواہی دینے کے لیے عہد کا پتھر آئے گا کسی کی شہادت کی گواہی دینے کے لیے ہنیل کی مٹی آئے گی کسی کی شہادت کی گواہی دینے کے لیے تبوک کی مٹی آئے گی کسی کی شہادت کی گواہی دینے کے لیے کربلا کی مٹی آئے گی پر اے میرے محبوب کے محبوب جب تیری شہادت کا کیس میری عدالت میں پیش ہوگا تیری گواہی دینے کے لیے میرے نبی کا مسلح آئے گا میرے نبی کا ممبر آئے گا میرے نبی کی مسجد آئے گی فجر کی نماز آئے گی میرا قرآن آئے گا سارا مدینہ آئے گا معمولی چیز نہیں مانگی آج بھی تجربہ کر کے دیکھ لو کسی بینر پر میرے فاروق کا نام لکھ کر یوں لچکا دو جو فاروق کو نہیں مانتا ہمت نہیں نیچے سے گزر جائے آج بھی چودہ سو سال کے بعد تم کہتے رہے چلے جاؤ جی تمہیں کھاتا نہیں ہے انہوں نے کہا جی کھاتا نہیں ہے تو چھوڑے گا کیا اگر کھاتا نہیں ہے تو رہنے بھی کچھ نہیں دے گا عمر تو وہ جوان ہے اللہ اکبر جو وہ فرش پہ مانگتا ہے عرش والا اسی کی تائید میں قرآن اتار دیتا ہے یہاں جب الیکشن ہوتا ہے تو تائید کرتے ہیں ایک دوسرے کی تجویز کنندہ تائید کنندہ میرے فاروق اعظم کا تائید کنندہ آسمانوں میں رہتا ہے اور یہاں ہمیشہ لوگ میں نے دیا کرتے ہیں اب بھول گیا تائید میں نے تو کی تھی تجھے اس دن کوئی بات میں نہیں مل رہا تھا یا ساروں کے آس کی ایک دفعہ نہیں سترہ دفعہ قرآن میں آسمان سے تائید آئی فرمایا النبی قل یزواجک بدھ ونی علم میگنی نلین لمن جلا دید میرا فاروق آ کیا عرض کرتا ہے محبوب او کالی کملی والے او میرے آقا میں غیرت والا ہوں میرا زمین اجازت نہیں دیتا میرا اندر اجازت نہیں دیتا میرا دل نہیں مانتا کہ آد متحرات میں سے بناتے رسول میں سے اتنی حسن والی بتیاں اتنی آپ کے لخت جگر جس گلی سے گزرے دیوے بتی کی ضرورت نہ پڑ ان سب کے لیے پردے کا حکم فرماؤ فرمایا میرے فاروق کی بات تو تیری ٹھیک ہے پر تجھے معلوم ہونا چاہیے میں بھی تو اس کا منتظر ہوں آواز آ گئی کن کے پردے کی بات کی فاروق اعظم نے رضی اللہ تعالیٰ آج ہم تو اپنی بیٹیوں کے بارے میں نہیں سوچ سکتے تو کئی سال ہو گئے ہمارے ملتان میں کافی دنوں کی بات ہے پرانے قلعے پہ ایک شو ہوا تھا وہ اخبار میں جو نام آیا کہ فلاں آدمی کی لڑکی نے بہت اچھا ڈانس کیا میں اسے جانتا تھا پینتیس سال ہو گئے ملتان میں جمعہ پڑھاتے ہوئے میں نے یاد رکھی بات میں نے کہا بک بک کبھی ملے گا تو اسے شرمندہ کروں گا تو ایک دن گیٹ مل گیا السلام علیکم قاری صاحب میں اس کا ہاتھ پکڑ کے النگ کی طرف لے گیا میں نے کہا تیرے سے کام ہے پڑے بولے جا کے میں چل لگا میں نے بد وقت میں نے یہ سنا تیری لڑکی نے ڈانس کیا ہے کہتے آپ کی دعا سے اول نمبر آئی ہے سب ہمارے کھاتے میں بڑی سنجیدگی سے کہتا کہ آپ کی دعا کی دعا کی برکت سے اول نمبر آئی ہے یہ سارے کام ہم ہی کرتے ہیں تماشا جناب ویپاروں کے رضی اللہ تعالیٰ نو دوسری دعا مانگتا و جال مؤ بلد محمد وسلم یا اللہ مدینے کا دفن عطا فرما مدینے میں قبر کی جگہ عطا فرما اللہ میاں نے جواب دیا میرے فاروق اگر تجھے کسی اور جگہ دفن کی جگہ دوں گا کیا مجھے معلوم نہیں کہ میرے محبوب نے کس محبت سے مانگا تھا اللہ فرماتے ہیں میں ان آسنوں کو بھول گیا ہوں جو بہا بہا کر کے تجھے مہنگا تھا میں اس جھولی کو بھول گیا ہوں ساری رات پھیلی رہی تیرے لیے میں تو تجھے ایسی جگہ دفن کروں گا جب اس کا دل کرے وہ تجھے دیکھ لے جب تیرا دل کرے تو کر نارا تکبیر عظمت صحابہ یہ تو بڑی عظمتوں کے مالک ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جرنیل کرنیل اللہ پاک سب کو مدینہ پاک کی زیارت نصیب فرمائے وہاں مدینے میں جا کر کے دیکھو ہزاروں سینکڑوں کتے گلیوں میں بازاروں میں پھرتے ہیں پر کسی آدمی کے ہاتھ پہ قرآن رکھ کے پوچھو مدینے میں کسی نے کتا بھونکتا نہیں سنا کوئی کتا مدینے میں نہیں بھونکتا کتے کو تو پتا چل گیا کہ یہ کالی کملی والے کا شہر ہے اور یہ وہ شہر ہے جہاں کالی کملی والے کے دس ہزار جن سوئے ہوئے جنت البقی میں ابھی دو چار سال کی بات ہے اخباروں میں بھی آیا مسجد نبوی میں توسیع ہو رہی محلے کا محلہ خرید لیا حکومت نے اس کی کھدائی شروع کی کھودتے کھودتے کھدائی کرنے والے کی کسی یا کوئی آلہ ایک قبر کے اندر ایک میت کو جا لگا دنیا دیکھ کر حیران ہو گئی چودہ پندرہ سو سال کے بعد بھی تازہ لہو بہنے لگا تقبیر صحابہ عظمت صحابہ نکالتے وقت پھر کوئی کتبہ شتبہ سامنے آیا پتا چلا مالک بن سنائی شہید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر ہے نہ نہ خون بدلے نہ جسم بدلا نہ منہ بدلا نہ چہرہ بدلا نہ پیٹ بدلا کچھ بھی نہیں کچھ بھی نہیں جس طرح سے اس دن رکھا تھا آج تک اس طرح موجود ہے نبی کے غلاموں کے جسم میں یہ زمین خیانت نہیں کرتی تم بےمان ہو کے مرنے کوئی ضروری ہے تم بھی صحابہ کو کچھ نہ کہا کرو صحابہ کا گلا نہ کرو شکوا نہ کرو چودہ سو سال تک زمین نے اپنی حرارت نہ ڈالی اپنی بروبت نہ ڈالی کھال تک نہ بدل دی چہرے کی رنگت نہ بدل دی زمین شرما گئی نبی کا غلام ہے نبی کا جانثار ہے نبی کا یار ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ گو ہے قرآن پڑھنے والا ہے زمین نے چودہ سو سال ادب کیا تم چار دن ادب نہیں کر سکتے تو مدینہ منورہ میں آخری وقت ہے سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کا چاروں طرف صحابہ کرام بیٹھے ہیں قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی ہے خود معاذ بن جبل بھی قرآن پڑھ رہے ہیں اچانک حضرت معاذ نے رونا شروع فرما دیا رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ کرام میں سے کسی نے کہہ دیا معاذ موت سے ڈر کے رونے لگ گئے ہو کہ نہیں جی پھر کیوں روئے فرمانے لگے میرے دل کی تمنا میرے دل میں رہی میری حسرت پوری نہ ہوئی میری آرزو پوری نہ ہو سکی میرا شوق پورا نہ ہوا میرا شوق پورا نہ ہوا اس لیے رونا آ گیا تھا اور تیری کیا تمنا تھی صاحب کہتا میری یہ تمنا تھی گرمی کا موسم ہو رمضان کا مہینہ ہو میں روزہ دار ہوں جہاد بھی سبھی پھر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 صاحب کہتا میری تمنا تھی کہ آج بھی اللہ ہوتا کفر اسلام کا مقابلہ ہو میں اسلام کی طرف سے کفر کا مقابلہ کرنے جاتا کئی کافروں کو قتل کر دیتا پھر وہ یکدم مجھ پہ ٹوٹ پڑتے پھر وہ میرا ناپ کاٹ لیتے پھر وہ میری زبان کاٹ لیتے اے میرے والا میں تیرے دربار میں پیش ہوتا آپ پوچھتے معاذ دنیا سے کیا لا نارض کر ہی بولو کیسے منہ میں سبحان نہیں پھر میرا رب مجھ سے پوچھتا تو کیا چاہتا ہے میں کرتا مالا روزہ رکھ کر آیا ہوں نیت یہ ہے کہ حوض کاسڑ کے پانی سے روزہ افطار کروں گا ان سارے صحابہ کرام کی ایک لاکھ انتیس ہزار کم و بیش تعداد ہے ایک ہی آرزو تھی ایک ہی تمنا تھی ایک ہی حسرت تھی ایک ہی شوق شوق تھا جس کو لیے لیے ساری عمر دنیا میں پھیلے چلے ایک ایک صحابی نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک سو پچیس جنگ لڑے تم کہتے ہو گے کہ ہم بھی روز جنگ لڑتے ہیں کیا تو ناشتے کے وقت بیوی سے لڑتے ہیں دکان پہ نوکر سے لڑتے ہیں شام کو ٹانگے والے سے لڑتے ہیں جیسی روح ویسی فرشتے جیسے ہم ویسی ہمارے جنگ اور کمال یہ ہے کہ خالد بن ولید کو ایک سو پچیس جنگوں میں سے ایک میں بھی ہار نہیں ہوئی ایک میں بھی کبھی شکست نہیں ہوئی ہمارے یہاں اصل تو جنگ جہاد کا مفہوم ہی نہیں قرآن مجید چھپ کے رکھا ہوا ہے اور اگر ایک دو موقع تھوڑے موقع آئے بھی ہیں تو کچھ پلے نہیں پڑا اللہ نے اگر عزت رکھ دی تو یوں کہ جی بازو پہ ایک بابا کھڑا تھا نکلے نیلے کپڑے پہنے ہوئے وہ باموں کو جوڑی میں لے کے پر یہاں اصل تو جنگ جہاد کا مفہوم ہی نہیں قرآن مجید تھپ کے رکھا ہوا ہے اور اگر ایک دو موقع تھوڑے بہت آئے بھی ہیں تو کچھ پلے نہیں پڑا اللہ نے اگر عزت رکھ دی تو یوں کہ جی بازو سے ایک بابا کھڑا تھا نکلے نیلے کپڑے پہننے ہوئے وہ بموں کو جوڑی میں لے کر واپس پھینکتا رہا اب ہم یوں کہتے ہیں کہ اب جو بجٹ پیش ہوا ہے بارہ آنے خرچہ فوج کا ہے اور آنے میں ہفتہ ساری پکڑ ہوا ہے بارہ آنے خرچ دفاع کا ہے تو دو چار بابے اسی قسم کے رکھ چھوڑو بھی فوج والوں کی چھٹی کرو ایک بابا اس بارڈر پہ کھڑا کر دو ایک بابا اس بارڈر پہ کھڑا کر دو پھر وہ دم چاہے سر میں مارے یا جوڑی میں رکھے کہیں بھی رکھے قرآن پہ یقین نہیں آتا بابے پہ یقین آ جاتا ہے خدا کی قسم کھا کہتا ہوں اب تو بوڑھا ہو گیا ہوں بیمار رہتا ہوں ساری عمر گزر گئی سفر کرتے کرتے کئی مرتبہ میرے دل میں بدماشی آتی ہے کہ کاری انیب کو لوگوں نے اب تک ولی بھی ماننا ایک دن سارے کپڑے اتار کر بازار کا چکر لگاؤ تم نے ماننا ہی نہیں نا ولی ستیہ جی اللہ صاحب بخاری اب شاہ صاحب ضرور تھا پر ولی نہیں تھا مولانا صاحب دلندری رحیمہ اللہ جیسا متقی پریوگارک ہاں مولوی بھی تھا ولی نہیں تھا آخر ولی دی کی نشانی ہے کہ جی کرتے تو ولی پجام میں جو ننگا پکا ولی ولایت کا معیار نماز نہیں ولایت کا معیار روزہ نہیں ولایت کا میں بار معیار قرآن کی تلاوت نہیں اللہ کے نام پہ سر کٹانا نہیں جو چرسی پھرنی پڑی جو ننگا پھرے سبحان اللہ اور بڑے بڑے اصل مند آجی مدت کی بات ہے دو چار ساتھی ہم لاہور یہی موسم تھا برسات تھی میں سے گزر رہے تھے کچھ بات ہوئے بیٹھا ایک ملنگ لوگوں کے ہاتھوں کی لکیر دے کے تقدیر بتا رہا ہے مجمع کھڑا ہے پجامیوں والے پجاموں والے پتلونوں والے کھڑے ہیں ایک روپیہ فیس تھی ان دنوں میں روپے میں بڑی جان تھی کسی کو دیکھ کر کہتا تھا تو بڑا افسر بنے گا کسی کو کہتا تھا تیری فرسٹ کلاس لیڈی سے شادی ہو جائے گی وہ تو بابو کوٹا ہی ہو جاتا تھا یا ایڈ بلو کے علاقے میں رہتے ہیں میرے دوست بھی ہے میری گھر والی کا خالو بھی ہے کاری نیاز صاحب میں نے کہا یار میں بھی ہاتھ دکھاؤں کہنے لگا چھوڑ یار شرارت ہو جائے گی میں لگا اتنی دنیا ہاتھ دکھا رہی ہے کوئی شرارت نہیں میرے آپ میں شرارت میں روپیہ ہی تو ہے کوئی بات نہیں اس لوگوں میں سے گھستا گھستا میں بھی ہوں آہستہ آہستہ آہستہ جب وہاں جا کر کے یوں دو سانو گوڈے دینی چند مار کے روپیہ میرے آسمان ملک جی ملنگی روپیہ لو انہوں نے لے لیا میں کہا دیکھو میری شادی ہونی کہ نہیں بد وقت نے اچھی طرح آج دیکھا بھی نہیں اس نے دیکھ لیا بھی یہ ملک پاکستان ہے اچھے بلے کو نہیں ملتی اسے کون دے گا اللہ نے ایسی دی ہے کہ تم جو شادیوں کر کے لائے ہو لکڑ لائے ہو کے ساتھ یہ کرسیاں ہیں یہ میز ہے یہ ٹیبل ہے یہ کھانا کھانے کی میز ہے یہ پانی پینے کی میز ہے یہ یوں کرنے کی میز ہے الحمدللہ میری بیگم جو ہے کچھ ایکٹر ایکڑ زمین کی مالک ہے چھ سو بیگے کا مالک تھا میرا سوشن اب میں نے جو ہاتھ دکھایا نا وہ کہنے لگا میری شادی نہیں ہو رہی میں کیا دو جان کے گدے تیرے باپ کے آٹھ بچے کھیل رہے ہیں سارا کھیل ہی بگڑ گیا بندہ روپیہ اپنا لے کے جا اتو میں کہ میں جانا ہی نہیں ارے چاندہ کی ہے نہ کہ اور شادی کرا جنہیں تم لکھے پڑھے کہتے ہو نا یہ کچھ بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے ابھی پچھلے دنوں میں ایک دکان پہ کھڑا تھا خدا قسم پاک گیٹ ایک آدمی آیا کہنے لگا سوا من گلاب کا رکھ چاہیے تو وہ کہنے لگا کیا کرو گے فلاں پیر کی قبر کو غسل دینا ہے نہ کب چاہیے کہ کل چاہیے تو صبح لے جانا جب وہ چلا گیا میرا وہ یار ہے حکیم نہ کرنے لگا ایمان کہاں سے لاد دے گا ایسا وہ بڑا رکھی سے وہ کہیں لگا کاری صاحب تو اب بھی بڑا رہی ہے نلکے میں پانی تھوڑا ہے ایک بوتل سینٹ کی ڈال دوں گا قبر کو گلاب کے عرق سے اور سینٹ سے غسل دیتا ہے اور اپنے دل کو قرآن کے نور سے کبھی غسل نہیں دیا اسی لیے تارا طرح حساب بہم پی بتی مور حساب کا مطلب سر پہ آ پہنچا تم اب تک نیند کر رہے ہو جاگ جاؤ ورنہ جب میں جگاؤں گا پھر تمہیں کوئی موقع نہ ملے گا ربی کا بھی میری پکڑ بڑی سخت ہے چھوڑنے والا کوئی قرآن کا تیور بسیما ہوں فیو کا تو نواسی ملک پیشانی کے بال پکڑ کر ماتھے کے بال پکڑ کر عورتوں کو مردوں کو گسیج کر جہنم میں پھینکا جائے گا اور اکاڑے والوں اتنے بڑے نبی کا امتی ہو کر دوزخ میں جائے گا تجھے شرم نہیں آئے گی اس نبی کا امتی ہو کر جس نبی کا امتی ہونے کی کلی ملا نے تمنا کی خدا کی قسم اس امت کے سیاکار لوگ جب جہن گسیٹ کر لے جائے جائیں گے نوری فرشتے بھی روئیں گے نوری فرشتے روک دیں گے کے امتیوں کہاں جا رہے ہو اور سوال کریں گے شاہ الم یاتی کم ندی کیا تمہارے پاس قرآن نہیں آیا تم نے کبھی اللہ کا قرآن نہیں سنا تم کبھی قرآن کے قریب نہ آئے سچی بات یہ ہے ہم تو الحمدللہ ہم کچھ نہیں ساری خامیاں ہیں ساری کمی ہے کردار کی کمی ہے عمل کی کمی ہے اولو فیل کی کمی ہے لیکن یاد رکھو کارے والوں ہم ایسے بزرگوں کے غلام ہیں جن کی قیمت یہ ساری دنیا کا سونا چاندی ہیر جواہرات رات ملا دو شیخ مدنی کی جوتی کی قیمت نہیں بن سکتی ہے تم سارے کے سارے اللہ بار بار مدینہ طیبہ لے جائے آمین کہو آٹھ دن رہو گے مہینہ رہو گے دو مہینہ رہو گے میرے پیر حسین احمد مدنی نے روز اقدس کی جالیاں پکڑ کر وہاں بیٹھ کر اٹھارہ برس تک پیغمبر کی حدیث پاک پڑھائی تنخواہ لے کر نہیں وظیفہ لے کر نہیں کسی حکومت کا جنت بن کر نہیں خود لکھتے ہیں کہ اتنی بھوک تھی اتنی تنگی تھی میرے شیخ نقش حیات میں لکھتے ہیں کہ جب شام کا وقت آتا میں کالی کملی والے کے شہر مدینے کی گلیوں سے مدینے والوں کے سبزیوں کے ترکاریوں کے پھلوں کے پھینکے ہوئے چھلکے اٹھا لاتا مدینے کی گلیوں سے میں چھلکے اٹھا لاتا سارا گھر ان چھلکوں کو پانی میں دھو کر چبا لیتا پانی پی کر ساری رات ریاض جنگل میں کھڑے ہو کر قرآن پڑا کرتے آخر تو نہیں یہی ہے جو بانگ ہے انہوں نے آزادی ہند کا بیڑا اٹھایا چودہ میل لمبا قبرستان کالے پانی میں بڑھ گیا دلی کے چاروں طرف چار ہزار عربی مدرسے تھے میں تمہیں قسم اٹھا دیتا ہوں کہ جب سن ستاون کا جنگ آزادی آیا انگریز بے ایمان سے مقابلہ ہوا ایک طالب علم نہ بچا جھاڑو دینے والا نہ بچا روٹی پکانے والا نہ بچا اذان دینے والا نہ بچا لڑائی انہوں نے لڑی جنگ انہوں نے کیے کفر کے مقابلے انہوں نے کیے آج ہر آدمی یوں منہ پہ ہاتھ پھیر کے کہتا ہے میں نے بنایا ہے پاکستان وہ تیرے باپ نے بھی نہیں بنایا تم کیا جانو کیسے بنا مولانا حسین احمد مدنی اللہ تعالیٰ کروڑا رحمت نازل فرمائے اس مرد کلندر کی قبر مبارک پہ اور پورے قافلے کی قبروں پہ اور پوری جماعت کی قبروں پہ کروڑ رحمت نازل فرما بڑے خوددار لوگ تھے جیل میں ہیں شیخ مدنی رہی محلہ کے گھر سے دیوبند سے ٹیلی گرام آیا تار آیا آپ کی امی جان فوت ہو گئی ہیں یعنی جیل میں رہتے رہتے میرے پیر حسین احمد کے گھر سے گیارہ جنازے اٹھے میں نے کہہ دیا آپ نے سن لیا جس کے ساتھ بیتی ہوگی اس کا کلیجا کیسا ہوگا اس کا گردا کیسا ہوگا جگر کیسا ہوگا جب اما کی اطلاع آئی تو جواب دے دیا اللہ میری اما کی مغفرت فرمائے جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے باقی میں ماں کے جنازے کو کندھا دینے کے لیے منہ دیکھنے کے لیے انگریز جیسے ظالم سے ضمانت کی بھیک مانگنی پڑتی ہے میں اس کام کے لیے انگریز کمینے سے ضمانت کی بھیک نہیں مانگتا مولانا آزاد کے گھر سے کلکتے سے تار آیا بیگم آزاد نے تار دلوایا میں بیمار ہوں آخری وقت ہے ایک دفعہ آ کے مل جاؤ مولانا نے جواب دے دیا اگر تیرا وقت آ گیا کل میں پڑھتی ہوئی چلی جا قرآن پڑھتی ہوئی رخصت ہو جا پاک پڑھتی ہوئی چلی جا استغفار کرتی ہوئی رخصت ہو جا میں تجھ سے ملنے کے لیے انگریز ظالم کے سامنے ضمانت کی بھیک مانگنے کو تیار نہیں انشاءاللہ کل میری تیری اور کوثر پہ ملاقات ہوگی نوجوانوں صرف کاغذ نہ پڑھا کرو کچھ سوچا کرو کہ یہ ملک بنانا اور یہ چلانا اور یہ قربانیاں کوئی آسانی سے نہیں ہو جاتے کوئی کاغذی گھوڑے نہیں کاغذی گھوڑے نہیں دوڑا جاتے اب یہ جتنا سب کا بھاگا پھرتا ہے بابوؤں کا ہم نے بنایا تم نے اس پاکستان میں اور کچھ کیوں نہیں ملایا جس کی ایک بس ہے چھ مہینے میں دو ہو جاتی ہیں جس کی ایک ویگن ہے سال میں دو ہو جاتی ہیں سینتالیس سال کے بعد تم نے اس میں ملایا کچھ نہیں البتہ کاٹ کر تقسیم کر دیا کاٹا تو ہے ملایا کچھ نہیں میرے پیر حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ نے فتوا دے دیا انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے آج کل بھی مفتیوں کی دوڑ شروع ہو گئی ہے انشاءاللہ بھی تیز ہوگی لگی ہے کبڈی کبڈی ہونے ہاں ایک مولوی صاحب سے کسی نے پوچھا کہ جی عورت سربراہ ہو سکتی ہے جواب دیکھو کہتا آپ عورت سے پیدا نہیں ہوئے آپ کے گھر میں جی بیٹی عورت نہیں ہے سب کو نکال دیا ہے سارے کو سبحان ہاں۔ مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کو خالق جی نہ کراچی میں طلب کر لیا سیشن جج بیٹھا عدالت لگی مولانا مدنی سے پوچھا کیا آپ نے فتوا دیا ہے میں ہاں میں نے فتوا دیا ہے دیا ہے نہیں دیکھتا گا یہی فتوا دیکھتا رہوں گا مولانا محمد علی جوہر مرحوم ساتھ تھے جھک کر دونوں پیروں پہ دونوں ہاتھ رکھ دیے حضرت انگریز کا ارادہ بڑا غلط ہے سخت تکلیف دے گا تھوڑے سے نرما جاؤ نرمانا کیا ہے فتوا دیا تھا میں تو اقرار کروں گا اگر اکاڑے کا کوئی مولوی ہوتا ہے کی کرتا <laughs> میرے خطرے کا مطلب ہی نہیں سمجھا آج کل تو موسم کے فتوے بھی ہیں اور سردیوں کے فتوے اور ہیں گرمیوں کے فتوے اور ہیں والا واسطے فتوے اور ہیں دوسرے واسطے فتوے اور ہیں انگریز نے کہا معلوم ہے اس کی سزا کیا ہے فرمایا سزا دینا تیرا کام ہے سزا بھگتنا میرا کام ہے انگریز کہنے لگا اس کی سزا پھانسی ہے اس کی سزا موت ہے تو بجائے اس کے کہ میرے پیر حسین احمد کو پسینے آئے یوں بغل میں سے کپڑا نکال پر میز پہ رکھتے ہوئے فرمایا الحمدللہ للہ میں جو بن سے اپنا کفن ساتھ لے کے آیا ہوں میں اپنا کفن ساتھ لے کے ہوں اور جی آپ کو کفن تو یہاں بھی مل جاتا آپ کیوں لائے فرمایا جس حکومت کی جس گورنمنٹ کی ساری عمر مخالفت کی ہو اس کا کفن پہن کر قبر میں جاتے ہوئے شرم آتی ہے شرم آتی ہے کا جی پھر اب تو تھوڑے سے گریز کیا کرو گے نا فرمایا نہیں نہیں ہری شاخ تمنا بھری ہے شاخ تمل ابھی جلی تو نہیں اور جگر کی آگ دبی تو ہے جگر کی آگ دبی تو ہے بجھی تو نہیں جفا کی تیز سے گردم پاشالوں کی کتی ہے برسر میدان نگر جھکی تو نہیں کتی ہے برسر میدان نگر جھکی تو نہیں عاشق کے رسول یہ تھے حامل قرآن یہ تھے دنیا میں کوئی شہر قصبہ یورپ میں افریقہ میں امریکہ میں ایشیا میں بر صغیر میں کوئی ثابت نہیں کر سکتا جہاں دوبند کا کوئی فرزندان توحید ان لوگوں کا شاگرد جس نے چشمہ وہاں سے حاصل کیا ہر شہر میں اللہ کی توحید کا پرچم لیے ہوئے گلی گلی کا چکر ہے محلے محلے میں ہر علاقے میں کہیں بھی چلے جاؤ کہیں بھی چلے جاؤ مجاہد یہ تھے مناظر یہ تھے مبلغ یہ تھے استقلال کے پہاڑ یہ تھے ان کے ارادوں کو کوئی ادھر ادھر کر نہیں سکا اور ایک اشارہ کر دوں میرے اکادر جیسا تقوی بھی کوئی نہیں لا سکتا چھٹی اللہ کے دکھاؤ قبلہ مولانا احمد علی صاحب لاہوری سارے قید و رحمت اللہ علیہ ساری زندگی میں بے نماز کے ہاتھ کا ٹکڑا نہیں کھایا ساری عمر اور تمہارے اندر یہ سوچ ہی نہیں گھر میں روٹی پکے یا نہ پکے فٹافٹ ادا ہے فلانے ہوٹل سے چار روٹیاں پکڑ لا حالانکہ تجھے پتا نہیں ہے کہ وہ آتا گونتے گونتے کبھی آگے سے گجارتا ہے کبھی پیچھے سے گجرتا ہے یہ روٹی کھا کر تجھے نماز کی توفیق کیسے ہو کچھ تو اپنے اندر پیدا کرو کچھ تو اپنے اندر سوچ پیدا کرو ہم ہمیں تو دین تو دین رہا دنیا بھی گزارنی ہم بھول گئے صفائی ستھرائی تقاضے ایمان کے ساری چیزیں ایک میں آخری بات کرنے لگا ہوں سب کا دل چاہتا ہے کہ نمازیوں کے ہاتھوں میں کفن دفن ہو قبر جنازہ نمازیوں کے ہاتھوں سب کا دل چاہتا ہے لیکن ہے بڑا مشکل حالات سے بڑے ہوئے میں بیوی کی جھولی میں موت آئی بیوی بے نماز کی گود میں موت آئی جی بے نماز امشیرا کی جھولی میں موت آئی امشیرہ بے نماز بیٹے کی گود میں موت آئی بیٹا بے نماز ڈاکٹر کے ہاتھ میں موت آئی ڈاکٹر بے نماز نرس کے ہاتھ میں موت آئی نرس بے نماز کمپیوٹر کے ہاتھ میں موت آئی کمپیوٹر بے نماز برادری کے کسی آدمی کے ہاتھ میں موت آئی برادری بے نماز تیرا کفن خریدنے والا بے نماز تیرا کفن سینے والا بے نماز تیرے غسل کا پانی گرم کرنے والا بے نماز تیرے غسل کا انتظام کرنے والا بے نماز تجھے غسل دینے والا بے نماز تیری قبر کھوجنے والا بے نماز تیرا جنازہ اٹھانے والے بے نماز تیری میت کو قبر میں اتارنے والے بے نماز تیری قبر پر مٹی ڈالنے والے بے نماز تیری کلخانی میں میں آ کر بیٹھنے والے بے نماز آدی جی مولوی صاحب اگر تو نمازی بھی ہے یہ اتنے بے نمازی تجھے جنت میں کب جانے دیں گے گھر میں کبھی نظر نہیں مارتا کہ یہ سارا خاندان نماز نہیں پڑھتا ان کے پاس ان کے ہاتھوں سے میرا جنازہ باہر نکلنا ہے بے نمازوں کے ہاتھوں سے میرے جنازے کی ابتدا ہوگی ایسے آلات پیدا کر ان مستورات کو صرف روٹی پکانے کی مشین نہ بنا ان کی تعلیم و تربیت کا انتظام کر میں تیرا خیر خواہ ہوں قاری حنیف چاہتا ہے کہ جب تیرا منہ کفن میں کھلا چھوڑ دیا جائے اور آخری زیارت کے لیے دیکھنے کے لیے لوگ آئیں تیری بیوی تیرا منہ دیکھنے آئے تو سورت یاسین پڑتی ہوئی آئے بیٹی منہ دیکھنے آئے سورت رحمان پڑتی ہوئی آئے بہن تیرا منہ دیکھنے آئے سورت تبارک الدی پڑتی ہوئی آئے جب تجھے گھر سے ہمیشہ کے لیے تیرا بال بچہ گھر سے رخصت کریں سارے تجھے قرآن پڑھ پڑھ کے رخصت کریں اپنے گھر کے اندر پیدا کرو ورنہ مولوی بڑے چلاک ہو گئے ہیں آج کل بال بچہ بیٹیاں بہنیں یا گھر کے آدمی جو دس پارے پندرہ تارے بیس ستارے قرآن بھی ختم کرتے ہیں نا مولوی آ کے ایسے پلتھا مار کے بیٹھ جاتا ہے ادھر سے آیا میں دس پارے پڑے ہیں جی تیری ملک میں پورا قرآن مجید ختم کیتا ہے جناب دی ملت ہے وہ چاروں پاسے لے کے ایڈا اس طرح ہوں مولوی سارا اپنے ماں پیو نو بخش دینا اپنا پڑھا اپنا پڑھے پڑھا پہلا بھی چکر لال لا گیا نہیں اسی مولوی اتنے کمرے کدوں دو ہو گئے ایڈا بڑا قرآن مجید کے پیو نو ایویں دے دئیے میں ملتان میں پینتیس سال ہو گئے نا مار خاندہ بڑا شہر ہے ہر دن میں کوئی نہ کوئی آ جانتا ہے وہ جی ابا جان پوت ہو گئے اللہ جنت نصیب کرے بھائی مفرت فرما گئے وہ جی پانچ دس پانچ دس وہاں سے غلام مجید بھی ختم کر دینا میں نے کہا یہ کام تو کر کوٹھی تو سنبھالے بنگلہ تو سنبھالے کار تیری سکوٹر تیرا سائیکل تیرا بینک بیلنس تیرا سب کچھ آگا پیچھا تیرا ساری رات کو ہو کے قرآن کاری علی پڑے میں اگر پڑھوں گا میری اماں نہیں میرا ابا نہیں اس لیے مولوی دو کے چلاک ہو گئے ہیں خیال کرو نا آپ کو پڑھ دے گی تو پڑھا بوڑھا بھی لے کے تر جان دے اللہ پاک سب کو عقل نصیب فرمائے بچیوں کو بچوں کو قرآن مجید کی تعلیم دو ارے اور بات میری سن لو دل میں یہ بات کبھی نہ آنے دیا کرو بچے قرآن پڑھیں گے بکے مریں گے خدا قسم کفر ہے کفر دل میں یہ بات لانا کہ قرآن پڑھنے والے بھکے مرتے ہیں کفر ہے کفر چلو یاد آ گیا ایک مسئلہ اتنے میں نے مسئلے بتائے ایک مسئلہ آپ بھی بتائیں سارے کلمہ پڑھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سارے اتارے کے آس پاس کے لوگ بیٹھے ہو قسم کلمہ پڑا سب نے ایمانداری سے بتانا ڈرنا نہیں کسی مولوی کسی امام کسی خطیب کسی قاری کسی حافظ کا ایسا جنازہ کہیں پڑا ہو جس کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ آ مولوی بھوکھا مر گیا پڑا کسی نے کوئی مولوی کوئی ملا دیکھا ہو لوگ یہ کہتے ہو کہ روٹی نہیں ملی مرتا مرتا بھوک سے ہی مر گیا ہاں یہ تو سنا ہوگا کہ سب رات والے دن اتنا روایا کھاتا کھاتا ہی مر گیا یہ تو ضرور سنا ہوگا ایک مولوی بیمار پڑ گیا ڈاکٹر کے پاس لے کے گئے وہ مکسچر بنا کے لائن لگا حضرت یہ ذرا پی جی، لیجیے کمرہ ہو گیا اتنی جگہ ہوتی ہے ایک بلے اور بس بھائی اللہ تعالی ہم سب کو اپنی آخر سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے باقی ساتھی سے کیس سے ملیں گی آپ کو صحابہ کرام پر نبی کی بچیوں پر سیدہ رقیہ ام کلثوم اور ایک ایسا بڑی مزدار ہے اجتماعی گناہ اجتماعی آزاد اللہم صلی وسلم مبارک اللہ سیدنا مولانا محمد المول علی و مولانا محمد مبارک وسلم یاد